کچھ روز بعد ایچ او ٹی صاحب آئے تو عبداللہ لائبریری میں رات کے وقت سر کے نیچے کتابیں رکھ کر لیٹا ہوا تھا ایچ او صاحب نے بلایا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بازار لے گئے پینٹ شرٹ ٹوپی بنیان بیلٹ جوتے پرفیوم پین کیا نہیں تھا جو انہوں نے نہ دلوایا ہو عبداللہ کی تو بانچے ہی کھل گئی کروس کا پین مارکس اسپینسر کی شرٹس اور کی جینز اور یوں عبداللہ کی نوکری اور پڑھائی چلتی رہی تین سال کے عرصے میں عبداللہ نے ماسٹرز بھی کر لیا امتیازی نمبروں کے ساتھ اور نوکری میں ترقی کرتا ہوا لیکچرار بھی بن گیا اسی یونیورسٹی میں مگر ان تین سالوں میں وہ یونیورسٹی سے سوائے جمعے یا عید پڑھنے کے کبھی باہر نہیں گیا تھا عبداللہ اپنے ماں باپ اور سر الرحمان سے فون پر بات کرتا رہتا اور پھپو اور چچا دینو سے خط کے ذریعے کچھ سالوں سے چچا دینو ہر سال حج پر جا رہے تھے پورے سال پیسے جمع کرتے مگر این موقع پر کم پڑ جاتے تو کوئی نہ کوئی پیسے دے دیتا اور چچا دینو یہ جا وہ جا ایک دن عبداللہ نے خط میں ان سے پوچھا چچا گورنمنٹ کا کوٹا ہوتا ہے تم ہر سال ایک آدمی کی سیٹ مارتے ہو فرض تو ایک بار ہوتا ہے نا تم بار بار کیوں جاتے ہو اگر کوئی آدمی نہ جا سکا اور مر گیا اگلے سال سے پہلے تو گناہ تمہاری گردن پر ہوگا چچا دینوں کا جواب ملا بیٹا میں تو فارم جمع کروا دیتا ہوں ہر سال قرآن اندازی میں میرا نام ہی کیوں نکلے ہے وہ بلاوے ہے تو جاؤں نہ خود سے تھوڑا ہی جاتا ہوں اس سال عبداللہ نے چچا دینو کے ساتھ اپنے باپ کو بھی حج پر بھیج دیا اب اس کی تنخواہ لگ بھگ بیس ہزار کے قریب ہو چکی تھی ابا حج سے آیا تو اعلان کیا کہ اس کے گروپ میں شہر کے کوئی صاحب تھے اور ان کی لڑکی سے عبداللہ کی شادی پکی کر آئے ہیں عبداللہ نے جھٹ اپنی ٹو ڈو لسٹ کھولی خوبصورتی کی کنفرمیشن کروائی اپنی ماں سے اور شادی کر لی لڑکی کو دیکھے پوچھے عبداللہ کی دلہن کا نام تھا جسے وہ پیار سے بلو بلاتا تھا شب عروسی میں کھنگٹ کھول کے عبداللہ نے یہ شیر پڑا نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا تو نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا مدتوں بعد میری آنکھ میں آنسو آئے ملو نے عبداللہ کو ایک نئی زندگی سے روشناس کروایا وہ اچھے گھر سے آئی تھی اور عمر بھی صرف سولہ سال کی تھی عبداللہ اس وقت بامشکل اکیس بائیس سال کا ہی ہوگا عبداللہ نے بلو کو بڑے ہوٹلوں میں کھانا اچھا پہننا اور انگریزی سکھائی اور عبداللہ کچھ ہی روز میں مریض عشق بن گیا کہاں تک در بدر پھرتے رہیں گے کہاں تک در بدر پھرتے رہیں گے تمہارے دل میں کھر کرنا پڑے گا ہنی مون کے لیے وہ بیوی کو لے کر کشمیر چلا گیا زندگی میں پہلی بار اتنی ساری خوشیاں اتنے تواتر سے ملی تھی کہ عبداللہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں ہینڈل کیسے کرے وہ ہر بات پر بلو کو ایک شیر سناتا اور وہ شرما کے دوری ہو جاتی بیٹھی رہو ایسے بھی مصور سے حیا کیا کائے کو کھینچے جاتے ہو تصویر سے پہلے کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ ایک پیارے بیٹے کا باپ بن گیا جس کا نام اس نے اپنے استاد کے نام پر عبد الرحمان رکھ دیا اور یوں ٹو ڈو ایک کام اور کٹ گیا عبداللہ نے اب دنیا بھر کی اسکالرشپس اور ملک کی مایا ناز یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا روز اخبار میں سے تراشی نکالتا اور رات بھر آفس سے ملنے والے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہتا اسی صنع میں اس نے مختلف رسائل میں کمپیوٹر سائنس پر لکھنا بھی شروع کر دیا پڑھانے کی کوئی فکر اسے تھی نہیں کمپیوٹر کے دس سے اوپر مضامین کی کتابیں اسے مو زبانی یاد تھی صرف ایک مارکل اور بورڈ چاہیے اور عبداللہ شروع یونیورسٹی میں اس کی پہچان بہترین ٹیچر کے طور پر ہوتی جو طالب علموں کے تمام سوالات کے جواب دیتا اب آہستہ آہستہ عبداللہ یونیورسٹی کی سینئر مینجمنٹ میں مقام بنانے لگا تھا آج عبداللہ کو ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے فون کال آئی جی آپ نے ہمارے M S to P D T programme میں اپلائی کیا ہے مگر آپ کے فورٹی کریڈٹ آورز کم ہیں گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے بیسٹس پروگرام چار سال کا کر دیا ہے جبکہ آپ نے دو سال کا کیا ہے تو آپ کے کورسز ملانے کے باوجود آپ کی فورٹی کریڈٹ آورز کم ہیں آپ انہیں مکمل کر کے اگلے سال پھر اپلائی کیجیے گا ہماری یونیورسٹی کے انتخاب کا شکریہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے دو سال میں یہ حال ہوا تھا اگر چار سال لگاتا تو جنازہ ہی نکل جاتا اب یہ یونیورسٹی ٹو ڈو پر بھی تھی چھوڑ تو سکتا نہیں تھا تو عبداللہ نے اسی یونیورسٹی میں جہاں کام کرتا تھا ویکنٹ پروگرام ایگزیکٹو میں داخلہ لے لیا ایک سال میں ایک ماسٹر اور کر لیا یہ بھی کمپیوٹر سائنس میں تھا اگلے سال پھر ایڈمیشن نہ ملا ایٹ کریڈٹ آورز کا فرق رہ گیا اب عبداللہ نے شہر کی ایک اور یونیورسٹی میں شام میں ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لے لیا کمپیوٹر سائنس پر اتنا عبور تھا کہ کلاس لے یا نہ لے کوئی فرق نہ پڑتا تھا اس بات کو نئی یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ نے فوراً نوٹ کر لیا ان کا نام تھا ڈاکٹر حیدر ایک دن عبداللہ کو اپنے آفس میں بلایا اور کہا میاں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو عبداللہ نے سارا کہہ سنایا کہنے لگے اس سال اپلائی کرو تو ریکمینڈیشن لیٹر مجھ سے لکھوا لینا پتا نہیں انہوں نے ایسا کیا لکھا کہ بڑی یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو گیا اور سو فیصد اسکالرشپ بھی مل گئی اور ساتھ میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب اور پندرہ ہزار روپے تنخواہ بھی اب ایک طرف ٹو ڈو لسٹ کا ایک ٹاسک تو دوسری طرف لگی لگائی جاب بیوی بچہ یہاں تنخواہ لگ بھگ کوئی ساٹھ ہزار روپے ہو چکی تھی مگر عبداللہ نے جو ٹھان لی سو ٹھان لی اپنی بلوں سے مشورہ کیا اس نے کیا کہنا تھا ہاں میں ہاں ملا دی اور یوں عبداللہ نے استعفی جمع کروا دیا ڈر تو تھا تو صرف یہ کہ رفیع صاحب کا سامنا کیسے کرے گا وہ احسان کرنے والے تھے انہوں نے منع کر دیا تو کیا ہوگا آج عبداللہ جو کچھ بھی تھا وہ اوپر اللہ اور نیچے رفیق صاحب کی ہی بدولت ہی تو تھا آج وہ رفی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا دیکھو عبداللہ تم جانتے ہو کہ تم مجھے کتنے عزیز ہو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ نہ کر لو تمہاری عمر کیا ہے سر تیئیس سال اور تنخواہ سر ساٹھ ہزار کے لگ بھگ اللہ کے بندے اس عمر میں یہ تنخواہ خوبصورت بیوی بچہ اور لائف سٹائل تم استعفی دے کر پھر سے طالب علم بننے کا سوچ رہے ہو دس از اے فائنشل سوسائٹ جی سر بالکل کسی سے شرط لگا بیٹھا ہوں جانا ہوگا کس سے شرط لگائی ہے میں بات کرتا ہوں اس سے نہیں سر رہنے دیں بس اجازت عنایت فرما دیں اللہ آپ کا بھلا فرمائے گا چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں تم مجھ سے پانچ سال کا کانٹریکٹ سائن کر لو میں تمہاری تنخواہ بڑھا کے ایک لاکھ کر دیتا ہوں مگر پانچ سال تک پھر جانے کا نام نہیں لینا عبداللہ کے سامنے اپنے باپ کے الفاظ گونج اٹھے مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کے کہا سر ایک بات بتائیں ایک آدمی کتنے فیصد بچت کر سکتا ہے کیونکہ اکنامکس کا کلیہ ہے کہ آر rise to meet the income آپ جتنا زیادہ کماتے ہیں آپ کے خرچے اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں کم کمانے والے بسوں میں سفر کرتے ہیں اور ان کے بچے نئی روشنی میں جاتے ہیں زیادہ کمانے والے جہازوں میں اڑتے ہیں اور ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں مہنگی تعلیم حاصل کرتے ہیں بچتا کچھ نہیں ہے دونوں کے پاس یورپ والے مشہور ہیں بچت کے لیے وہ بھی صرف پانچ فیصد بچا پاتے ہیں دیکھو اگر دھیان سے خرچ کرو تو شاید پچاس فیصد تک بھی بچا لو رفیع صاحب نے کہا سر یہ بتائیں آپ کے پاس جو امپورٹڈ گاڑی ہے وہ کتنے کی ہے اٹھاسی لاکھ کی اور اچھا ڈیفنس کا گھر چھ کروڑ کا تو سر اگر میں یہ شاندار جاب پوری زندگی کرتا رہوں اور میری آنے والی سات نسلیں بھی کرتی رہیں تو نہ میں آپ جیسا گھر لے سکتا ہوں نہ کار پہاڑ میں جائی ایسی جاب میری منزل کچھ اور ہے سر مجھے جانا ہوگا اور آخر کار او ڈی صاحب نے استعفی دکھی دل کے ساتھ دستخط کر دیے وہ پودا جو انہوں نے پانچ سال پہلے لگایا تھا آج ایک تناور درخت تھا نئی یونیورسٹی نئے لوگ کم پیسے عبداللہ ہر چیز کو انجوائے کر رہا تھا کچھ پیسے بینک میں پسے پش ڈال رکھے تھے جن سے گزارا بڑا اچھا ہو رہا تھا عبداللہ ہاسٹل میں رہتا اور بیوی بچہ ایک کمرے میں پاس ہی ایک گھر میں پینگ گیسٹ کے طور پر عبداللہ کو جب بھی ٹائم ملتا یا تو انہیں یونیورسٹی بلا لیتا یا ان کے پاس چلا جاتا بیوی بچے والا وہ شاید ایک ہی طالب علم تھا اپنی کلاس میں اخبار سے عبداللہ کا یارانہ بہت پرانا تھا آج اخبار میں اس کی نظر امریکہ کی مشہور زمانہ سینیٹر اسکالرشپ پر پڑی ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں ٹوفل اور جی آر شرط تھا اور سبجیکٹو جی آر ای کے اضافی مارکس عبداللہ نے تمام اساتذہ اور دوستوں کے منع کرنے کے باوجود اپلائی کر دیا تو فیل اور جی آر کی تیاری میں لگ گیا سب کا خیال تھا کہ اس اسکالرشپ کے حصول کے لیے بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور سیٹیں صرف چار عبداللہ نے بڑی محنت سے اسکالرشپ کے مضامین لکھی اپلیکیشن لکھی اور ریکمینڈیشن لیٹرز جمع کروائے ایک اس نئی یونیورسٹی سے ایک رفی صاحب سے اور ایک عبد الرحمان صاحب سے اردو میں نہ جانے ان لوگوں نے کیا لکھا یا اپلیکیشن کے مضامین کا کرشمہ یا کوئی دعا کا نتیجہ کہ عبداللہ شارٹ لسٹ ہو گیا صرف بائیس بندوں کو انٹرویو کال آئی پاکستان بھر میں سیٹوں کے لیے اور عبداللہ ان میں سے ایک تھا عبداللہ دن رات ٹوفیل اور جی آر ای کی تیاری میں مصروف رہتا ایک ہی دن میں دونوں پرچے شیڈول کروا لیے مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا ٹوفیل سے تین دن پہلے عبداللہ کی ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا عبداللہ بھاگ کے گاؤں پہنچا جو جمع پونجی تھی وہ علاج پر لگ گئی ماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو عبداللہ نے جیسے تیسے پیپرز دیے اس گہما گہمی اور پریشانی میں نہ تو یونیورسٹی کا ریزلٹ کچھ بہتر آیا یونیورسٹی نے پرو میں ڈال دیا اور اسکالرشپ کینسل کر دی تو دوسری طرف ٹوفیل میں واجبی سے مارکس ہاں جی آر ای میں عبداللہ نے نوے فیصد مارکس حاصل کر لیے آج عبداللہ اپنی بلوں کے ساتھ ملک کے دارالحکومت کی طرف سینیٹر اسکالرشپ کے آفس کی طرف جا رہا تھا بس میں سفر کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھ بلو یہ تو غلطی سے شاید انہوں نے مجھے کال کر لیا ہے یہ اسکالرشپ وغیرہ میرے نصیب میں کہاں اس بہانے ہم دونوں امریکن ایمبیسی دیکھ لیں گے ورنہ ہمیں وہاں کون گھسنے دے خیر جب تمام کینڈیڈیٹس اس بات کی پریکٹس کر رہے تھے کہ کیا پوچھیں گے تو کیا بولیں گے اور اپنی ہی جمع کروائی ہوئی درخواستوں کو بار بار پڑھ رہے تھے ایسے میں عبداللہ اور بلو سارے آفیس میں گھوم گھوم کر تصاویریں دیکھ رہے تھے ہر گوڑے یا کالے امریکی سے ہاتھ ملا ملا کر فخر محسوس کر رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے سارے امریکی ایک ساتھ پہلے کبھی نہ دیکھے تھے عبداللہ کی پروفائل سب سے کمزور تھی سب لوگ بڑے شہروں کے تھے انگلش میڈیم سکولوں کے پڑھے ہوئے ان کی انگریزی اور شاندار تلفظ دیکھ کر ہی عبداللہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی دال یہاں نہ گلے گی خیر آخر میں اس کا نمبر آ ہی گیا کامتے قدموں لذرتے ہاتھوں اور تھڑکتے دل لڑکھڑاتی زبان مگر شوق آنکھوں کے ساتھ تبلے پتلے عبداللہ نے آفس میں قدم رکھا ابھی بامشکل کرسی پہ بیٹھا ہی تھا کہ سوال ہوا تو آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں جی آپ کو کس نے کہا اسی لیے تو آپ یہاں موجود ہیں دیکھیے جناب پی ایچ ڈی کرنی ہے کیونکہ وہ میری ٹو ٹو لسٹ پر ہے پیسے میرے پاس ہیں نہیں آپ جہاں بھیج دیں بس فیس بھر دیں امریکہ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جی جنگوں کا شوق ہے یا بندے مارنے کا عراق ہو یا افغانستان کیا آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھوں کہ آپ کو امریکہ سے نفرت ہے جناب نفرت تو بڑا بھاری لفظ ہے مگر مجھے محبت بھی کیسے ہو آپ جانے دیں شاید دیکھوں تو محبت ہو جاوے نیشنل ایمرجنسی کی صورت میں کس کا ساتھ دیں گے جی پاکستان کا ملک ماں ہوتا ہے اور ماں کا ساتھ کون چھوڑتا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب امریکہ جا کر واپس آئیں گی نہیں ایسا نہیں ہے مجھے واپس آنا ہے ہم کیوں مان لیں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں کیونکہ میں چھوٹ نہیں بولتا آپ جھوٹ کیوں نہیں بولتی اللہ پوچھے گا اور انٹرویو ختم واپسی پر بلو نے خوب باتیں سنائی کہ یہ کیسا انٹرویو دے کر آئے ہو چھوٹی موٹی تعریف نہیں کر سکتے تھے عبداللہ نے کہا میں سچ بولتا تھوڑا ہی ہوں خود بخود زبان سے نکل جاتا ہے نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فکیے مسلیت بین سے پورندوا بار خور اچھا کچھ ہفتوں بعد عبداللہ کی کمپیوٹر سائنس پر لکھی ہوئی پہلی کتاب منظر عام پر آئی اور یوں ٹو ڈو لسٹ سے ایک آئٹم اور کم ہوا اس روز سینیٹر اسکالرشپ میں سلیکشن کا لیٹر ملا عبداللہ کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے مگر اسی شام اس کی ماں کا انتقال ہو گیا عبداللہ کئی روز تک روتا رہا نہیں اللہ سائیں نہیں اللہ سائیں یہ تو ٹو میں تھا ہی نہیں یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں ہوا مگر جذبات کا جوڑوال پھاٹا چند ہی دنوں میں مندوم ہو گیا اور یوں عبداللہ عبداللہ امریکہ امریکہ روانہ ہو گیا میں اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ بڑا خوش تھا عجیب دنیا تھی وہ تمام برائیاں جو ملکی معاشرے میں اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی وہ تمام خوبیاں بن گئیں سوال پوچھنے پر استاد خوش ہوتے سچ کو معاشرے میں سرایا جاتا چھوٹ سے نفرت کی جاتی ہر بندے کو اس کے حصے کی عزت ملتی آپ لائن میں کھڑے ہیں تو ہر بندہ لائن میں کھڑا ہے بھلے معاشرے میں اس کا مقام کیا ہی ہو عبداللہ کو احساس ہوا کہ ہم معاشرے میں کسی شخص کی عزت نفس کو اتنی بار مجرو کرتے ہیں کہ اس میں خود اعتمادی ہی نہیں رہتی اور وہ پھر جو چاہے وہ کر گزرتا ہے یہاں آ کر عبداللہ کی صحت بہت اچھی ہو گئی اس نے ایک اور ماسٹرز کر لیا کچھ عرصہ جاب کی پھر جزیرہ ہوائی میں ایک اسکالرشپ مل گئی وہاں چلا گیا وہاں سے آیا تو سینیٹر اسکالرشپ والوں نے اس کا شاندار اکیڈمک ریکارڈ دیکھتے ہوئے دوسری بار اسکالرشپ دے دی پی ایچ ڈی کے لیے اور بالآخر پانچ سال کی دن رات محنت کے بعد عبداللہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی اس نے آج پھر چار میں سے چار جی پی اے لے کر یونیورسٹی کے بہترین طالب علم کا اعزاز پایا اس عرصے میں عبداللہ متعدد ملکوں میں گھوما درجن بھر سے زائد کتابیں لکھی مقالہ جات اور ریسرچ پیپرز کی تعداد پچاس سے تجاوز کر گئی پیٹن اپنے نام کروا لیے اور ملنے والے ایوارڈز کی ایک لمبی لائن تھی جو عبداللہ کے سی وی میں ہر اس شخص کا منہ چڑا رہی تھی جو اسے کوڑ مگز کہتا تھا عبداللہ کو اللہ سائی نے دو اور بیٹوں سے نوازا اسکالرشپ کی روح سے ابھی عبداللہ کے واپس جانے میں چار ماہ تھی اسے ایم آئی ٹی سے ایک آفر آئی تو کام کرنے وہاں چلا گیا وہاں سے اسے سوفٹ ویئر ٹیسٹنگ کا ایک پروجیکٹ ناسا میں مل گیا تنخواہ تھی دو سو چالیس ڈالرز فی گھنٹہ کام کرتے ہوئے اچانک عبداللہ بھاگا ہوا گھر پہنچا اور اپنی ٹو ڈو لسٹ نکالی جو اس نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی تھی عبداللہ جو جو لسٹ گیا اس کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا یا خدایا کوئی آئٹم ایسا نہیں بچا تھا جو ٹک ہونے سے رہ گیا ہو آخری چند آئٹم اس نے آج ٹک کر دیے عبداللہ کٹنوں بیٹھا کھلاؤ میں گھڑتا رہا اور پھر اس کی رونے کی آواز نے اس کی بیوی بچوں کو گہری نیز سے جگا دیا بیوی جو گواہ تھی اس کے پچھلے دس سالوں کی لگاتار اور انتھک محنت کی بے قراری سے بولی کیا ہوا کیا ہو گیا ہے عبداللہ سب خیریت تو ہے تم کیوں رو رہے ہو بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے تم تو ایسے کبھی نہ روئے تھے وہ لسٹ لسٹ تھی نا والی ہاں ہاں کیا ہوا اس کو بلو وہ مکمل ہو گئی every damn things good ticket of wow یہ تو جشن مناتے ہیں تم کیوں نہ شکروں کی طرح رو رہے ہو چلو اٹھو بیٹھ جا کر کھانا کھاتے ہیں نہیں بلو ہاتھ ہو گیا ہے کیا مطلب بلو آدمی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور بھاگتا ہی چلا جا رہا ہو اور وہ چیز اسے مل جاوے تو سکون آتا ہے قرار ملتا ہے دل کا خلا پھر جاتا ہے مگر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا وہ دل کا کھلا تھا نا وہ بڑھ کر گز بھر کا ہو گیا ہے یا اللہ میں کیا کروں میں شرط ہار گیا اور اب مجھے وہ کرنا ہے جو تو کہے مگر اللہ سائیں تیری ٹو ٹو تو مجھے پتا ہی نہیں ہے میں نے کبھی اس پر دھیان ہی نہ دیا اور اگر دنیا یہی چاہتی تھی مجھ سے تو میں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو دنیا نے ماں باپ نے رشتے داروں نے عزیز و اقارب نے دوستوں اور دشمنوں نے مجھ سے چاہا اب کیا کروں میرے ربا میں اب مزید زندہ کیوں رہوں آخر میں ہی کیوں تو نے مجھے پیدا کیوں کیا میری زندگی کا مقصد ہے کیا یارب دس سال ضائع ہو گئے تو جانتا ہے اٹھارہ گھنٹے روز کام کیا ہے عید بکرا عید رمضان کچھ بھی ہو بارش ہو یا طوفان میں کام کرتا رہا نہ ماں باپ پر دھیان نہ بیوی بچوں کو ٹائم میں کام کرتا رہا کتنے علام و مسائب آئیں میں لگاتار لگا رہا کتنی خوشیاں آئیں جو میں نے لمحہ بھر کو رک کے نہیں دیکھی میں کام کرتا رہا مگر آج آج میں پھر خالی ہوں سب کچھ ملنے کے باوجود میرے اللہ سائیں میں پھر وہیں پہنچ گیا جہاں سے شروع کیا تھا میں کیا کروں اب میرے اللہ جواب دے ہاتھ الجے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں ہاتھ الجے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں ابتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں اور یہ کہتے کہتے عبداللہ کو انگزائٹی کا دورہ پڑا اور اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا وہ تمام تر رنائیاں شوخیاں اور امارت کی چیزیں جو کبھی چاہی جاتی تھی آج عبداللہ کی نظروں میں بے وقت ہو گئی تھی وہ تو شکر ہے لسٹ دس سالوں میں پوری ہو گئی وگرنا شاید زندگی بھر اسی میں لگا رہتا اور جب فرشتے قبر میں آ کے پوچھتے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم ملک میں آجیز و ناتواں تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ بری جگہ ہے سرت النساء تو کیا جواب دیتا عبداللہ کی حالت اس جواری کی سی تھی جو اپنا سب کچھ ہار گیا ایسے شخص کی جسے منزل پر پہنچ کے پتا لگا ہو کہ یہ منزل اس کی تھی ہی نہیں وہ تمام لوگ جو عبداللہ سے پیار کرتے تھے اس سے مخلص تھے جن کی عبداللہ قدر کرتا تھا ماں باپ رشتے دار دوستوں اباب سب نے مل کر چھوٹ بولا اور اپنے ایجنڈے پر لگا دیا اب کس پر یقین کریں کس سے رجوع کرے کس کی بات مانے کس کو دہائی دے آج عبداللہ کا کوئی نہیں رہا تھا وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا عبداللہ نے گھر پہنچ کے جاب سے استعفی دے دیا اور سوالوں کی ایک لمبی لسٹ بنائی کی جن لوگوں کو وہ مند سمجھتا ہے ان سے جا کر پوچھے گا اگر تو جواب مل گئے تو مسئلہ ختم ورنہ وہ بھی اپنی لسٹوں میں کہیں گم ہیں اور پھر ان کا نام مند لوگوں کی لسٹ سے خارج کر دے گا سوال کچھ اس طرح کے تھے میں کون ہوں انسان کسے کہتی ہیں بندہ کسے کہتی ہیں ہمارا مقصد حیات کیا ہے زندگی کا ویژن کیا ہونا چاہیے ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش کر سکیں وہ آپ کو مل جائے تو آپ کس کی خواہش کریں گے وہ زندگی جو ایک خواہش سے دوسری خواہش کی طرف سفر کرتی ہو اسے کیا نام دیں گے جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے میری ٹو ڈو لسٹ میں سے کتنی چیزوں سے متعلق سوال ہوگا ہم پر اللہ کا کیا حق ہے ہم پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حق ہے کیا ہمارا معاشرہ ہمیں اپنے رب سے دور کرتا ہے ترقی اور ان سے ملنے والے غرور کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو زندگی کس چیز کا نام ہے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے میں یہ کیسے مان لوں کہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے کیسا پتا چلے کہ زندگی کا ویژن خواب زندگی کے مقصد سے جڑتا ہے یہ خوف کیسے نکلے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے ساؤنڈ ہے کہ پھر دس سال بعد اسی جگہ پر آ جاؤں گا اللہ سے معافی کیسے مانگے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہو کامیابی کسی کہتے ہیں ان سوالات کو لے کر عبداللہ شہر بے شہر کونا بکونا پھرتا رہا دنیا کے دس ممالک پھر لیے امریکہ کی اٹھاسی ریاستوں کی خاک چھان ماری اور جب کچھ نہ بن پڑا تو واپس پاکستان چلا آیا یہاں بھی کوئی تین درجن سے اوپر شہر اور گاؤں گھوم ڈالے جو کچھ کمایا اور بچایا تھا وہ اس سرانوردی کی نظر ہو گیا مگر دل کا قرار ایسا اجرا کے آنکھیں ویران اور دل بنجر ہو گیا کتنے ہی لوگ تھے جو اس کے ذہن میں جنہیں وہ اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل سمجھتا تھا بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز کے مالک ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بے تاج بادشاہ مفکر اسکالرس ریسرچرز پروفیسرز گاؤں کے بوڑھے سنسیسیات شہر کے بزنس مین مفتی صاحبان مولوی حضرات کوئی عبداللہ کو مطمئن نہ کر سکا اور ایک ایک کر کے تمام نام لسٹ سے خارج ہو گئے ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن خوش و خرم کوئی پلاٹ خریدنے کا مشورہ دے تو کوئی گھر بنانے کا تو کوئی روحانی منزلیں طے کرنے یا کروانے کی گارنٹی دے تو کوئی انسانیت کی خدمت میں سکون پانے کا مشورہ دے مگر ایک عبداللہ تھا جس کے دل کی ویرانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی وہ اکثر لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا اپنی خوشی کے ساتھ میرا غم بھی ملا دو اپنی خوشی کے ساتھ میرا غم بھی ملا دو اتنا ہنسو کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے اس ہدور بن میں اچانک اسے خبر ملی کہ چچا دینو کا انتقال ہو گیا ہے یہ خبر بجلی بن کے گری پہلے سے بسیدہ حال عبداللہ پر چچا دینو ہی تو ایک ٹپٹپاتا ہوا روشنی کا چراغ تھا جو اس کی اندھیری دنیا میں وہ بھی گیا یا اللہ یہ تو سارے رستے ہی مسروط ہو رہی ہیں تو چاہتا کیا ہے نہ جانے کس طرح عبداللہ نے چچا دنوں کا جنازہ پڑھا اور انہیں قبر میں اتارتے وقت وہ شیر شیر پڑھ رہا تھا رش کے آزادی پر ہے ایسے اسیروں کی مجھ کو رشک آزادی پر ہے ایسے اسیروں کی مجھے چھٹ گئے جو جان دیکھ کر پینچے سیاد سے عبداللہ کی حالت دن با دن گرتی جا رہی تھی داڑھی الجھ گئی تھی کچھ بال بڑھ چکے تھے اور سفید ہو رہے تھے تو کبھی وہ بالکل کنچا ہو جاتا گھر والے سسرال والے سب پریشان تھے آج عبداللہ نے سر عبد الرحمان سے ملنے کا پروگرام بنایا عبداللہ دل ہی دل میں سب ہی سے ناراض تھا کسی نے بھی اس رستے پر چلتے ہوئے خبردار نہ کیا جیسے ہی عبد الرحمان صاحب نے عبداللہ کی حالت دیکھی ان کے منہ سے بے اختیار نکلا بتا رہی ہیں یہ آنکھیں کہ منجمل لالی کڑے دن کٹن رجیتوں سے گزرے ہو خزاں خزاں سایہ چیرا دھواں دھواں آنکھیں خزاں خزاں سایہ چیرا دھواں دھواں آنکھیں خوشی کی کھوج میں کتنے گموں سے گزرے ہو عبداللہ سے آنسو ضبط نہ ہو سکے وہ ان سے گلے مل کر نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا آخر جب عبد الرحمان صاحب نے اس کے سوالوں کی کھوج میں اس کی مدد کا فیصلہ کیا تو عبداللہ کو کچھ قرار آیا الرحمان صاحب نے عبداللہ سے کہا جوابات بات تو تمہیں بہت سے لوگ دے چکے ہیں مسئلہ ہے تمہارے دل کے اطمینان کا تمہارے دل کو کوئی بات لگتی ہی نہیں ہے کوئی ایسا درد کوئی ایسی ایسا خلا ہے جو تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا اب تمہیں کتنے ہی جواب کیوں نہ مل جائیں تمہارا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا عبد الرحمان صاحب نے کچھ دوستوں سے مشورہ کر کے حل بتانے کا وعدہ کیا اور عبداللہ اے محمد سی امید کے ساتھ روانہ ہوا کافی دن گزر گئے عبد الرمان صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا عبداللہ پہلے تو یہ سوچ کے انتظار کرتا رہا کہ وہ دوستوں سے مشورہ کر رہے ہوں گے مگر آج کافی دنوں بعد اس نے ان کے گھر پر فون ملایا بیٹے سے بات ہوئی کہنے لگا ابو کو فالج اور لکوا کا اٹیک ہوا ہے وہ ہسپتال میں ہیں عبداللہ کے ہاتھ سے رسیور گر گیا جا کے کی ڈاکٹر نے بتایا حالت بہتر ہو جائے گی مگر شاید دوبارہ بولنے اور چلنے پھرنے میں کئی سال لگ جائیں عبداللہ نے سامنے جا کر بیٹھ گیا مگر الرحمان صاحب کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تک نہ تھی بیماری سے ذہن متاثر ہوا تھا عبداللہ نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آنسو اس کی داڑھی بھگوتا ہوا زمین پر آ گرا آج عبداللہ نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے مسجد میں جا کر نماز پڑھی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا سب ہی اس کی کایا پلٹ پر حیران تھے بلو کو تو یہ کوئی طوفان کا پیش خم لگ رہا تھا جب علیحدگی نصیب ہوئی تو وہ عبداللہ عبداللہ سے کہنے لگی کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہو کیا نہیں بلو اب مجھ سے یہ درد سہا نہیں جاتا آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا کیا مطلب آج میں ایک بار پھر آخری بار اللہ سے معافی مانگوں گا اپنے سوالات کے جوابات مانگوں گا دل کا سکون اگر مل گیا تو ٹھیک پڑھنا کیا بلو کے منہ سے چیخ نکلی ورنہ میرے بچوں کا خیال رکھنا بلو تو مسلح پر ڈھیر ہو گئی اسے عبداللہ کے آنی عزم کا بھرپور ادراک تھا پتا نہیں کب تک وہ کیا کیا مانگتی رہی اسے خبر تھی آج فیصلے کی رات ہے جب سارے گھر والے سو چکے تو عبداللہ چپکے سے اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا بلو نے بھی چپکے سے پیروی کی عبداللہ برابر والے کمرے میں مسلح پر تحجد پڑھ رہا تھا نماز سے فراغت کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ سائیں تجھے تو پتا ہے کیا ہوا میں ہار گیا سائیں وہ بد نصیب کہ جو سب جیت کر بھی ہار گیا اور تو ایسا بے نیاز کے سب کچھ دیکھ کر بھی پرواہ نہیں میرے اللہ دیکھ میری مدد کر ورنہ میں مر جاؤں گا میں نہیں رہ سکتا زندہ اب بغیر ٹو ڈو لسٹ کے تو مجھے دے دے نئی ٹو ڈو لسٹ ایسی ٹو ڈو لسٹ کے جس کے ہر آئٹم کو ٹک کر کے میں تجھ سے قریب ہو جاؤں میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ہو جائے اور سوال دینے والے اللہ جواب بھی دے اے میرے اللہ میرے مسئلے کو سولو کر دے او میرے اللہ میرے لیے کافی ہو جا کھول دے بند گرائیں ڈال دے دماغ میں کچھ ختم کر دے یہ کشمکش دے رحم دے دے اگائی سجا دے کوئی راہ کر دے رہنمائی تو کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کو کچھ کو راہ دکھاتا ہے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلاتا ہے او میرے شارق سے قریب اللہ میرا ہاتھ پکڑ مجھے راہ دکھا میرے پاس آ میری مدد کر او غار میں سکینہ اتارنے والے اللہ او میرے مالک او میرے مولا اے میرے پالنے والے میرا سائیں میرا یار میرا مالک آ جانا ہاتھ پکڑ رستہ دکھا روشنی دے اپنے نور میں سے میرے آگے روشنی کر میرے پیچھے کر میرے دائیں کر میرے بائیں کر میرے اوپر کر میرے نیچے کر میں کیا کہوں گا منکر نکیر کو اگر پوچھ بیٹھے کہ کیا کیا زندگی بھر مارا جاؤں گا میرے اللہ میرے انگارا بنا کے نہ لگا دی جائے رحم کر میرے مولا تو کر بھی لے تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ واسطہ اس صحابی کا جس کے سینے سے نیزہ پار ہو گیا اور وہ کہہ رہا تھا واسطہ اس بات کا کی تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں بچا لے مجھے میرے مالک میرے سرکار کر بھی دے مدد سن بھی لے میرے مولا میرے اللہ سخی کی شان نہیں ہوتی کہ دے کر واپس لے لے میرے مولا تو عظیم ہے تو معاف کرنے والا ہے تو رحیم ہے تو سارے ہی معاف کر دے دیکھ میں سجدے میں گر گیا دیکھ میں نے ناک رگڑ لی سچے سے زیادہ ڈیفینس لیس پوزیشن تو کوئی ہے نہیں میرے اللہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں میرے رب شرک سے بچتا ہوں میرے اللہ ان دونوں کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کو معاف کر دے بنا کے چھوڑ دیا تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسری سے کیا رہائی ہے حشر میں حساب نہ کرنا میرے اللہ ایسے ہی چھوڑ دینا میرا اللہ تو پوچھیو نہیں میرا اللہ تو پوچھیو نہیں میرے اللہ تو پوچھیو نہیں میرے اللہ میرے اللہ اس کے بعد عبداللہ کی آواز جیسے گم ہو گئی بول تو کچھ رہا تھا مگر الفاظ پلے نہیں بڑھ رہے تھے رونے سسکیوں آہوں کی آواز میں سب کچھ دب چکا تھا وہ ایسے ہوا میں ہاتھ مار رہا تھا جیسے کوئی ڈوبنے والا بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے بلو جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ دھڑم سے گر گئی اور نہ جانے کب عبداللہ کو بھی نیند آ گئی بات ادھوری مگر اثر دونا بات ادھوری مگر اثر دونا اچھی لکنت زبان میں آئی صبح جب بلو اٹھی تو رات کے واقعے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا تھا فوراً نظر دور تو عبداللہ نظر نہ آیا ابھی ڈھونڈنے جا رہی تھی کہ وہ ہنستا مسکراتا کمرے میں داخل ہوا آج بہت ہی بدلا بدلا اور سملا ہوا لگ رہا تھا آتے ہی ہمیشہ کی طرح بلو پر پھپنی کسی کیا تیرا جسم تیرے حسن کی حدت میں جلا کیا تیرا جسم تیری حسن کی حدت میں جلا رات کس نے تیری سونے کی سی رنگت کر دی پہلے والا عبداللہ دیکھ کر ملو کی جان میں جان آئی اب عبداللہ کافی سمل گیا تھا اس کے دل کو شاید کچھ چین مل گیا تھا اس نے سمجھ لیا تھا جو سوالات تینتیس سالوں میں جمع ہوئے ہیں ان کا حل تینتیس دنوں میں نہیں ملے گا وہ اب چلنا چاہتا تھا کے اس سفر میں کچھ دنوں بعد آج عبداللہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک کی مایا ناز یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب جوائن کرنے کے لیے جا رہا تھا یونیورسٹی میں دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ کے نام کا ڈنکا بجنے لگا ساتھ ہی عبداللہ نے اپنے بیوی بچوں پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھتا تھا زندگی میں کچھ سا آ گیا تھا عبداللہ آج بھی نماز پڑھتا تو اللہ سے گھنٹوں دعائیں مانگتا عبداللہ آج بھی اپنے اللہ کو خط لکھا کرتا عبداللہ کی زندگی میں آج بھی بہت سے سوال آتے ہیں کچھ کا جواب مل جاتے ہیں کچھ کا نہیں مگر اسے اس بات کا احساس ہے کہ جس راہ پر وہ چل رہا ہے وہ اسے بھٹکنے نہیں دے گی آج یونیورسٹی میں کوئی اضافی سیمینار ہو رہا تھا گول سیٹنگ پر کہ زندگی میں گولز کیسے بنائے جائیں اور پھر ان پر محنت کیسے کی جائے تو عبداللہ جلدی جلدی گھر واپس آ گیا گھر آتے ہی عبداللہ کو خبر ملی کہ اس کا بچہ انگلش کے امتحان میں فیل ہو گیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے پوچھا کہ تمہاری انگلش تو بہت تیز ہے تو کیا معاملہ ہوا بیٹی نے کہا پاپا سراسر زیادتی ہوئی ہے انگلش کا پیپر تھا اس میں سوال آیا وین واز قائد اعظم بون میں نے جواب لکھا he was on fourteen August teacher نے نہ صرف میرے مارکس کاٹ دیے بلکہ کلاس کے سامنے میرا مزاق بھی اڑایا پاپا مجھے پتا ہے ان کی طریقے پیدائش پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر ہے مگر یہ تو انگلش کا پیپر تھا نہ کہ مطالعہ پاکستان کا آپ مجھے بتائیں was my grammatically wrong Abdullah نے ہنستے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بیٹے سے پوچھا تو پھر آپ نے ٹیچر کو کیا کہا بیٹے نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ پوچھے گا عبداللہ اپنی بلو اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی گیم کھیل رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجی ہیلو میں ڈاکٹر حیدر بول رہا ہوں کیا عبداللہ سے بات ہو سکتی ہے جی سر میں عبداللہ بول رہا ہوں کیسے ہیں آپ عبداللہ واپسی پر مبارک ہو کسی روز ملنے آ جاؤ جی میں کچھ ہی روز میں حاضر ہو جاتا ہوں کچھ دنوں بعد عبداللہ ڈاکٹر حیدر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور سر سنائیں پچھلے چھ سال کیا ہوئے کوئی نئی تازی یا زندگی ابھی تک اسی ڈگر پر مصروف ہے ویسے تو سب ٹھیک ہے عبداللہ بس راستے اور منزل بدل گئی ہیں اندر کا موسم باہر کے موسم سے جدا ہو گیا ہے ڈاکٹر حیدر کے منہ سے نکلنے والے یہ گہرے الفاظ عبداللہ کے ذہن میں پونچار پیدا کر رہے تھے وہ کہنے لگا سر ایک خالی پن کا احساس مجھے بھی ہے مگر کوئی سرا ملتا ہی نہیں کمپیوٹر سائنس کا کوئی پرابلم ہوتا تو کب کا حل نکال چکا ہوتا عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا ڈاکٹر حیدر عبداللہ کے مزاج شناس تھے کہنے لگے ایک کام کرو یہاں سے قریب ہی ایک صاحب کا آفس ہے میں فون کر دیتا ہوں تم ان سے جا کر مل لو میرے حوالے سے مجھے امید ہے کوئی سبھی نکل آئے گی احمد نام ہے ان کا